واصلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم تلاش کرے اور اسے پا لے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر اسے نہ پا سکے تو اس کے لیے ایک اجر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو تریپن